حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات باتوں سے منع فرمایا تھا ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی ریشم دباج استبرق ریشمی کپڑے پہننے سے اور قصی اور میجہ ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچاس